اور آپ مومنہ عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے اور چاہیے کہ وہ اپنے سروں پر لی ہوئی اوڑنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہر یا اپنے والد یا اپنے شوہر کے والد یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی جیسی عورتوں یا کنیزوں کے جن کی وہ مالک ہیں یا مردوں میں سے ان خدمت گاروں کے جو جنسی خواہش نہیں رکھتے یا ان بچوں کے جو عورتوں کی پردے والی چیزوں سے واقف نہیں ہوئے اور مومنہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ رکھیں کہ وہ سنگھار ظاہر ہو جائے جو انہوں نے اپنی زینت میں سے چھپا رکھا ہے اور اے مومنو تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ